السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد قابل احترام معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے آج جس نشانی کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے مختلف فتنوں کا ظہور اور یہ وہ نشانی ہے جس سے بچنا تقریباً اس دور میں ناممکن ہے ایک انسان مختلف قسم کی فتنوں میں گھرا ہوا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ بہت زیادہ فتنے پیدا ہوں گے فتنے کا کئی معنی ہے ایک معنی تو امتحان اور آزمائش کا ہوتا ہے اور یہی اس کا اصل معنی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا علیہ آ حسب الناس ایو ترکو ایقول امن حملہ افترون کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ابھی ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے یعنی ایمان لانے کے بعد لوگوں کی آزمائش کی جائے گی اور اللہ ارامین لوگوں کو آزماتا ہے اور یہ آزمائش کبھی خیر کے ذریعے سے ہوتی ہے اور کبھی شر کے ذریعے سے ہوتی ہے یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین کبھی مال دے کر کے کبھی نعمت دے کر کے کبھی دولت دے کر کے انسان کو آزماتا ہے تو کبھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کی آزمائش انہیں ان سے نعمتوں کو چھین کر کے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و نبلکم شروع فتنا و علینہ ترجاؤن ہم تمہاری آزمائش کریں گے برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے تو اللہ رب العامین کی آزمائش کا انداز نرالا ہے کبھی اللہ رب العامین نعمتیں دے کر کے انسان کو آزماتا ہے اس کے پاس مال ہوتا ہے دولت ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے عزت ہوتی ہے شہرت ہوتی ہے منصب ہوتا ہے اس طریقے سے اور بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں کیا وہ اس کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بدا لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا ہے کبھی اللہ اربان فقر و فاقہ کے ذریعے سے اور یعنی اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے بیماری دے کر کے یا اس طریقے سے اور کوئی پریشانی اور مصیبت میں ڈال کر کے اللہ اربامن آزماتا ہے کہ اس پر وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں صبر کرتا ہے اس لیے مومن کا جو معاملہ ہے ہر حال میں خیر کا ہوتا ہے اگر اسے پریشانی پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عز دیتا ہے اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ عبامن بھی اسے اس پر عز دیتا ہے اور یہ مومنوں کے لیے ہے اگر دنیا کی کوئی نعمت بھلائی اور خیر کسی کافر یا کسی فاسق اور بد کردار بدعمل کے پاس ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے تدریج ہے اور اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہے اور وہ پریشانیوں میں گرا ہوا ہے اور مصیبتوں میں ہے تو یہ اللہ العالمین کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے اور سزا ہے لیکن یہی چیز ایک بندے مومن کے لیے اگر وہ پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اگر نعمتوں میں ہے تو اللہ ہر الرامین کا اس کے اوپر انعام اور اکرام ہے اور یہ مومن کے لیے ہے کیونکہ مومن اس رب پر ایمان رکھتا ہے اس ذات پر جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے سب کا رازق ہے اس پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بطور خاص یہ چیز رکھی ہے کہ نعمتیں ان کے لیے اکرام اور فضل ہیں اور اس طریقے سے اگر پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے اور اگر وہ صبر کرتے ہیں تو اس پر اللہ العالمین کو عجیب سے نوازتا تو فتنے کا ایک معنی بلکہ اصل معنی کیا ہے آزمائش کا ہوتا ہے فتنے کا ایک معنی شرک بھی ہے اللہ ابۃ وقات حت عالیہ تکون فتنہ یقون الدین و ان سے قطال کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے مٹ نہ جائے یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے شرک ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے ان سے قطال کرو تو اس طریقے سے یہاں فتنہ سے مراد یہ سیاق و سباق سے ان چیزوں کی پہچان ہوتی ہے کہ یہاں پر فتنہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہاں فتنہ شرک کے معنی میں ہے اس طریقے سے نفاق کے معنی میں بھی فتنے کا لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا کن فتن تم انفسکم لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا یعنی دلوں کے اندر تم نے کفر اور نفاق کو چھپا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے کہ شاید مسلمان گردش لہلو نہار کا شکار ہو جائیں اور تمہارے دلوں کے اندر نفاق رہا کہ اگر مسلمان پریشانی میں آ جائیں گے تو ہم نہیں ہم ظاہر کر دیں گے اپنے کفر کو اور اگر مسلمان نہیں نہیں پریشانی میں آئیں گے تو اپنے کفر کو ہم چھپا کر کے رکھیں گے تو یہ نفاق کے معنی بھی یہ معنی آتا ہے مال اس کے کئی معنی ہیں فتنہ کے دیکھیے فتنہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک فتنے کے تعلق ہے دنیا سے جسے شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے جیسے مال کا فتنہ عورتوں کا فتنہ منصب کا فتنہ شہرت اولاد کا فتنہ یعنی دنیا سے جن فتنوں کا تعلق ہے جن چیزوں کا تعلق ہے اسے دنیا کا فتنہ یا شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے ایک دوسرا فتنہ ہوتا ہے جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے اسے شکوک و شبہات کا فتنہ کہا جاتا ہے اور یہی فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے شہوات کے فتنے میں انسان کی دنیا خراب ہوتی ہے لیکن اس میں انسان اپنے دین کو اگر باقی رکھتا ہے تو یہ فتنہ اس کے لیے اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوتا لیکن دین کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے دین کا فتنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سکوں کو شبہات کا شکار ہو جائے اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرے بدعت اور خرافات پیدا کرے شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ایمان میں خلل ہو اس کے توحید کے اندر خلل ہو اس کے یہاں شرک پائے جائے اور سنت کو چھوڑ کر کے بدعت اور خرافات کے اندر گرفتار ہو جائے صلیم صالحین کے منحج اور عقیدے کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے منہج جو اہل بدعات ہیں اہل باطل ہیں اہل ذیغ و ضلال ہیں ان کے فتنے کے اندر اور ان کے اندر اپنے آپ کو یعنی ان کے فتنوں میں انسان شامل ہو جائے تو یہ دین کا جو فتنہ شکوک و شبہات کے ذریعے سے اللہ کے بارے میں شک کرنا قرآن کے بارے میں شک کرنا قیامت کے بارے میں شک کرنا دین کے بارے میں شک کرنا یہ طریقے سے اور دین کی جو بنیادی بات ہے ان کے بارے میں شک اور شبہ کے انسان کا شکار ہونا اسلام کے بارے میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسان شکو کو شبہات کا شکار ہو جائے اور پھر وہ بدعت اور خرافات کے اندر مبتلا ہو جائے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دین اسلام سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے الحاد کا شکار ہو جاتا ہے اور دین اسلام سے نکل جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو یہ جو شبہ ہے دین سے جو متعلق ہے بہت خطرناک شبہ ہے کیونکہ جس کا دین خراب ہو گیا اس کی عاقبت بھی خراب ہو گئی عاقبت کی بھلائی کا دار و مدار دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے میں ہے جب تک انسان دین میں مکمل طور سے داخل نہیں ہوگا اور دین پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہوگا اس وقت انسان عاقبت کی برائی سے خرابی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اس لیے دنیا کا جو فتنہ ختم ہو جانے والا مال کا فتنہ فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا یہی اس طریقے سے منصب ہے شہرت اولاد ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی دنیا ہی کے اندر رہ جائیں گی اس لیے جو اصل آزمائش یا فتنہ ہے وہ دین کا فتنہ ہوتا ہے جو حقوق و شبہات کے ذریعے سے ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے دنیا اس کی خراب نہ ہو لیکن آخرت تو خراب ہی ہو جاتی ہے کیونکہ آخرت میں انہیں لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا جو سچے مومن ہوں گے سچے پیروکار ہوں گے مخلص ہوں گے موحد ہوں گے متبع سنت ہوں گے اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے مطابق عمل پیرا ہوں گے انہی لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بھلائی اور خیر ہے لہذا یہ شکوک و شبہات کا فتنہ بہت بڑا فتنہ جتنے بھی دین اسلام کے اندر یعنی فرقے پیدا ہوئے شکوک و شبہات کی بنا پر پیدا ہوئے چاہے خوارج ہوں چاہے روافظ ہوں یا جہمیہ ہوں یا معتزلہ ہوں یا اس طریقے سے بدعت ہوں صوفیہ ہوں یا اور بھی جو فتنے فرقے ہیں ان تمام فرقوں کی بنیاد ہی شوقو کو شبہات ہے اسی کی بنا پر امت فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا دین کو تقسیم کر دیا دین ایک تھا اللہ رب العامین کا رب ایک ہے قرآن ایک ہے نبی ایک ہے اللہ کا دین ایک تھا لیکن شوقو کو شبہات میں پڑھ کر کے لوگوں نے دین کو تیا پاچا کر دیا دین کو لوگوں نے مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا یہ دین میں شکوک و شکو کو شبہات کی بنا پر شک پیدا کرتا ہے شیطان لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے انسان دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور بسا اوقات دین سے وہ نکل جاتا ہے تو شکو کو شبہات کے جو فتنے ہیں یہ بہت خطرناک فتنے ہیں آپس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے اور اس طریقے سے انسان سنت کو چھوڑ کر کے بدعت و خرافات کے اندر چلا جاتا ہے کتاب و سنت کے اندر ہمیں فتنوں میں پڑھنے سے اختلافات سے بچنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ انسان فطروں کے اندر نہ پڑے دوری اختیار کرے شکو کو شبات کا شکار نہ ہو یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان لائے اسلام یقین کا نام ہے شکو کو شبہات کا نام نہیں ہے کہ انسان ہر بات کے اندر شک اور شبہ میں پڑ جائے کوئی آیت آئے اور اس کو معنی سمجھنے میں مشکل ہو جائے تھوڑی سی شک اور شبہ کے اندر پڑ جائے کوئی حدیث پڑھتا ہے معنی اس کو سمجھ میں نہیں آیا فوراً شک اور شبہ کے اندر گرفتار ہو گیا ایسی کیسی حدیث ہے ایسی کیسی آیت ہے حالانکہ آیت اپنی جگہ پر سچی حدیث اپنی جگہ پر سچی اس کے پاس علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور شکو کو شبہات کا شکار ہوتا ہے اس لیے جب بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی تعارض کوئی چیز ہے تو فوراً دفاع کر دیتا ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اعتراض تھا ہی نہیں اور سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں اس لیے فتنوں کے دور میں ایک شخص کو ہمیشہ عالم دین کے ساتھ رہنا چاہیے علماء دین جو حق علماء حق ہیں جو اچھے علماء ہیں کتاب و سنت کے علماء ہیں صلب سارین کے عقیدے اور محاذ پر چلنے والے علماء ہیں ان کے ساتھ انسان کو جل کر کے رہنا چاہیے ان کے ساتھ جل کر کے رہنے سے انسان فتنے سے بات رہتا ہے فتنے سے محفوظ رہتا ہے بہرحال مختلف فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے اور فتنے آتے رہیں اور آتے رہیں گے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ کے وفات کے وقت بھی بہت بڑے بہت بڑے فتنے پیدا ہو گئے تھے ارتداد کے فتنہ مانعین زکوٰۃ کے فتنہ کتنے لوگ مرتد ہو گئے صرف دو تین بستیاں ایسی تھیں جو ارتداد سے محفوظ تھیں ایک مکہ دوسرا مدینہ اور تیسرا طائف یہی تین شہر تھے باقی سب لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے تھے زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا کسی نے زکوٰۃ کے انکار کر دیا کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اس طرح کا فتنہ پیدا ہو لیکن اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکیمانہ اور مدبرانہ سیاست سے اور حکومت سے اللہ رب العالمین اس فتنے کو ختم کر دیا اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے اس وقت تک امت کے اندر کوئی فتنہ نہیں رہا ان کی شہادت کے بعد پھر فتنے کے دروازے کھل گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ نمایاں تھا بن امان رضی اللہ عنہ سے کہ ایک دروازہ ہے جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے اور دروازے سماج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش بڑے مدبر اور اس طریقے سے بڑی حکیمانہ اور عدل انصاف کے ساتھ سیاست کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بے شمار مناقب انہوں وہ ان کو شہید کیا گیا اور وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عمر فاروق کی کی شہادت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت الغرض جب تک عمر فاروق رضی اللہ علیہ زندہ رہے امت کے اندر اختلاف نہیں رہا جو اور فتنہ نہیں رہا اور جو فتنہ پیدا ہو گیا تھا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ فتنہ ختم ہو گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش سیاست اور حکومت سے یعنی ارتداد کی جو لہر چلی تھی وہ ساری ارتداد کی لہر ختم ہو گئی تھی اور اس پر قابو اور کنٹرول پا لیا گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسی لیے امت مسلمہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج جو دین ہے اللہ کے فضل کے بعد ان کا احسان ہے کہ آج دین باقی ہے ورنہ دین ختم ہو گیا ہوتا اللہ نے دین کو باقی رکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرتا افراد کے ذریعے سے علماء اور رجال کے ذریعے سے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے دین کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت قرآن اور سنت کی حفاظت علماء کریں گے اور مسلمان کے ذریعے سے کرایا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے اسلام کی حفاظت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی جو ارتداد کا فتنہ اور لہر چلی تھی اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور اندیش سیاست سے اللہ ان کے ذریعے سے ان کی دین اسلام کی حفاظت فرمائی اس لیے پوری امت پر پوری انسانیت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے تو فتنے پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے مختلف قسم کے فتنے حدیث کے اندر آتا ہے ابو دعوت کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آپ نے بہت سارے فتنوں اور فساد کا ذکر فرمایا جن میں سے احلاس کے فتنے کا ذکر فرمایا تو ایک صحابی پوچھنے لگے یہ احلاس کے فتنہ سے کیا مراد ہے اس کی کیا حقیقت ہے تو آپ نے فرمایا تو بھاگنا اور غارت کرنا ہے یعنی بھاگنا اور لڑائی کرنے کا نام ہے لوگ آپس میں لڑیں گے بھاگیں گے قطر کریں گے ایک دوسرے کو یہ فطرت الحلاس ہے پھر آپ نے فطرت الدہیمہ کا ذکر کیا ادوہیمہ فتنہ یعنی ادھیرے کا فتنہ پھر آپ نے فرمایا جو اس امت میں بغیر تماشا مارے کسی کو نہ چھوڑے گا یعنی ایسا فتنہ آئے گا کہ سب لوگ فتنے کے اندر گرفتار ہو جائیں گے سب کو فتنہ لاحق ہو جائے گا اندھیرے کا فتنہ پھر جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اب فساد جاتا رہا تو پھر وہ صبح کو اور زیادہ ہوگا جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں بڑھ جائیں گے ایک خیمہ ایمان والوں کا ہوگا جس میں کوئی منافق نہ ہوگا اور دوسرا خیمہ منافقوں کا ہوگا جس میں کوئی صاحب ایمان نہ ہوگا تو جب ایسا فتنہ ہو تو دس جال کا انتظار کرو اسی روز سے یا اس کے دوسرے روز سے یہ نبو داود کی صحیح روایت ہے تو اس میں آپ نے فطرت الدحیمہ اور فضرت الحلاس کا آپ نے ذکر فرمایا اس طریقے سے اور بہت سارے فتنے اور یہ فتنے دوہیمہ وغیرہ کا اور جو فتنے ہیں یہ قیامت کے آخری اوقات میں یہ یعنی آخری وقت میں سمجھ لیجئے قیامت کے وقت یہ سارے فتنے جو ہے دنیا کے اندر پیدا ہوں گے اس طریقے سے یہ فتنے ہیں اور رہیں گے دین سے متعلق فتنے شکو کو شبہ سے متعلق جو ہے کا فتنہ دین سے جو فتنے متعلق ہیں اس کا علاج یہ کہ انسان علماء کے ساتھ رہے اور جو شہوات کے فطرے ہیں ان سے اس کا اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں اللہ پر ایمان ہو رزق حلال اپنائے اور یہ سمجھے کہ دنیا فانی ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے تو یہ فتنے جو ہیں یہ پیدا ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک جو ہے پیدا ہوتے رہیں گے ایسے موقع پر ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہر نماز میں ہم فطروں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں خود اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب تشود ہوتا تھا تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے من عذاب جہنم جہنم کے عذاب سے من عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے من فطرت المحیا البہت اور زندگی اور موت کے فتنے سے من شر المسیح دجال اور مسیح دجال کے شر یا اس کے فتنے کے شر سے آپ ہمیشہ اللہ ابرامن کی پناہ مانگا کرتے تھے صحیح مسلم کے روایت ہے آپ ہمیشہ ان چار چیزوں سے سلام پھیرنے سے پہلے آپ اللہ ابراہین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے زندگی اور موت کے فتنوں سے لہذا انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ بندے کی افات کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ انسان سے مطلوب ہے ایک بندے مومن سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لے ہمیشہ مطلوب ہے لیکن خاص طور سے اس موقع پر بدرج اولا انسان سے مطلوب ہے کہ وہ قرآن مجید کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اللہ کے سن فرمایا تھا اوسی کم اللہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں وہ سم و اور سموتاط کی وصیت کرتا ہوں وہ ان تام مرا علیہ عبد الحبشی اگرچہ تمہارا کوئی امیر حبشی غلام بن جائے فعن حم کم بدی فصیر اختلاف القطیرہ میرے بعد جو زندہ رہیں گے لوگ یعنی میری وفات کے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلاف دیکھیں گے فعلّم ب سنتی اس وقت میری سنتوں کو لازم پکڑو وہ سنت الخلفۂ راشدین المحدین اور جو خلفۂ راشدین ہیں ہدایت یافتہ ان کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو ابو علیہ بن نواز داڑھ کے جو دانت ہوتے ہیں مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ لو وہ یا حدسات العمور اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچو نق اللہ غلال کیونکہ ہر دلال ہر بدعت کیا ہے گمراہی ہے تو خلفائے راجدین کی سنت صلب صالحین کے منحج العقیدے کو اپنانا کتاب اللہ اور سنت رسول کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنا یہی چیز ایسی جو انسان کو دین پر قائم رکھتی ہے اور فتنوں سے اور شکو کو شبہات سے اور اس طریقے سے فساد سے انسان کو بچاتی ہے نمبر تین فتنے کے موقع پر مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں جو مسلمانوں کے امام ہیں خلیفت المسلمین ہیں حکمراں ہیں مسلمانوں کے حاکم ان کے ساتھ انسان کا رہنا اور مسلمانوں کے ساتھ انسان کا رہنا ایک بڑی لمبی روایت ہے بخاری اور مسلم کی جس میں حضیفہ ابن الامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم راز رسول کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ رب العامین سے خیر اور بھلی باتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے لیکن میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا ادریکنی اس خوف سے کہ کہیں وہ برائی کے اندر میں گرفتار نہ ہو جاؤں برائی کے اندر میں پڑھ نہ جاؤں اس لیے انسان برائی کس لیے جاننا چاہتا ہے تاکہ برائی سے بچے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے آپ فلاں فلاں چیزیں مت کھانا فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے ایسے ہی حضیفہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو برائی سے بچا لوں تو جہاں خیر کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہیں شر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے جہاں معروف جاننا ضروری ہے منکر بھی جاننا ضروری ہے ہو سکتا ہے ہم سے منکر ہم جسے معروف سمجھتے ہوں وہ منکر ہو ہم جسے معروف سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ منکر ہو اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ معروف کو بھی جانے اور انسان منکر کو بھی جانے کچھ لوگ صرف معروف جاننے کی کوشش کرتے منکر چھوڑ دیتے ہیں یہ صحیح منحج نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں معروف کا حکم معروف کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا ہے اور منکر سے لوگوں کو روکنے کا حکم دیا یہ پہچان ہے کل تم خیر اخرج الناس امرون المعروف و تنہ منکر تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تو معروف کا حکم دیتے ہو لوگوں کو منکر سے روکتے ہو معروف کا بھی حکم دیا جائے گا اور منکر سے بھی لوگوں کو روکا جائے گا صرف معروف کا حکم دینے سے منکر نہیں ختم ہو جائے گا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر منکر سے روکنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بات صرف کرے اور شرک سے نہ بچے تو پھر وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا اسی لیے اللہ رب اللہ ہمیں بار بار حکم دیا وہ عبد اللہ ولا تو شرک و بھی شیا اللہ کی عبادت کرو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو تو عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بھی انسان کو بچنا ضروری ایسے ہی معروف جاننے کے ساتھ ساتھ انسان کو منکر جاننا بھی ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو منکر سے بچا سکے منکر اس لیے جاننا تاکہ انسان اپنے آپ کو بچائے جسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ فلاں بیماری میں چیزیں نہیں کھانا ان چیزوں سے احتیاط کرنا ہے اعتراض کرنا ان چیزوں سے انسان اگر اعتراض نہیں کرے گا تو اس کے اندر گرفتار ہو جائے گا اور اگر اسے نہیں معلوم ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ چیزیں کھانا شروع کر دے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو ان چیزوں کو کھانا شروع کر دے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو جب وہ نہیں جانے گا تو کیسے بچے گا ان چیزوں سے وہی معاملہ دین کا بھی ہے اگر ہمارے ہمیں شر کے بارے میں برائی کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ شرک ہے یہ بدعت ہے یہ اللہ کی معاشیت ہے نبی کی معاشیت ہے یہ چیز ناجائز شریعت کے اندر یہ حرام ہے اگر نہیں جانیں گے تو کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے ہم اگر ہم نہیں جانیں گے رشوت کسے کہتے ہیں سود کسے کہا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے انسان سود لے اور یہ سمجھے تجارت ہے یہ اور یہ نفع ہمارے لیے فائدہ ہے اور اس کو کرے انسان حالانکہ وہ سود ہو تو اگر انسان نہیں جانے گا تو کیسے اپنے آپ کو بچائے گا اس لیے معروف جاننے کے ساتھ ساتھ منکر سے بھی بچنا اس کا جاننا ضروری ہے تبھی جا کر کے منکر ختم ہوگا شریف معروف کی دعوت سے منکر ختم نہیں ہوگا جہاں بیا کرام توحید کی دعوت کے لیے آئے تھے وہی شرک کو ختم کرنے کے لیے بھی آئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو بھی توڑا توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں کو توڑا بتوں کو نکالا پاش پاش کیا یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے کہ شرک بھی جانے اور برائی بھی جانے آپ دیکھیں شریعت کے اندر کتنی چیزوں سے منع کیا گیا اللہ کے سلفرانتی اس طب الصب المبکات ساتھ ہلا کر دینے والی چیزوں سے بچو یہ سب برائیاں ہیں اور گناہ ہیں شرک ہے جادو ہے اور نہا قتل کرنا ہے اور کسی پر الزام لگانا ہے تہمت لگانا ہے مومن پاک دامن عورت کے اوپر اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا بہت ساری چیزیں ہیں جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے لہذا معروف بھلائی کے ساتھ ساتھ ہمیں شر اور برائی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے جیسا کہ حضیفہ بن مار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اس کے اندر نہ پڑوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جاہلیت میں تھے خرابی میں تھے تو اللہ رب العامین کی بھلائی ہوئی یعنی اللہ رب العامین نے آپ کو بھیجا دین اسلام آیا اور ہم توحید اپنائے شرک کو ہم نے چھوڑا برائیوں کو چھوڑا فہل بادہ حاضر خیر بن شر اب کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے کالا نام تمہارے ہمارے نے فرمایا کہ ہاں شر ہوگا تو ہمارے بھی نے پھر انہوں نے پوچھا حل باد کا شر من خیر کیا اس شر کے بعد بھی کوئی یعنی خیر ہوگا تو آپ نے کہا کہ ہاں مگر اس میں دھواں ہوگا اس میں کیا ہوگا دھواں ہوگا یعنی پورا صاف نہیں ہوگا اچھائی بھی رہے گی برائی بھی رہے گی جیسے دھواں رہتا ہے اس میں گرمی بھی رہتی ہے آگ کی تپش بھی رہتی ہے نقصان بھی کرتا ہے تو اور آگ بھی مکمل نہیں رہتی اس طریقے سے رہے گا تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ دھواں سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے قوم یادون بغیر حدی کیا نام ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت پر نہیں چلیں گے و تنکر کچھ چیزوں کو تم جانو گے ان کے بارے میں اور کچھ چیزوں کو تم نہیں جانو گے یعنی ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کریں گے مسلمان نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے اور لیکن ساتھ ہی ساتھ منکر بھی کریں گے برائیاں بھی کریں گے کل تو فعال بعض الخیر منشر شر وہ کہتے میں نے پوچھا کہ اس کے بعد بھی کوئی اس خیر کے بعد کوئی شر ہے اور نام تمہارے بھی نے فرمایا کہ ہاں دعا تن اعلیٰ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں پر دعات کھڑے ہوں گے یعنی جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے علماء ہوں گے دعات ہوں گے اس لیے علماء کی دو قسمیں ہیں علماء حق اور علماء سو علماء سو وہ ہیں جو دین کو بیچتے ہیں شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں بدعت خرافات کرتے ہیں علم کو چھپاتے ہیں لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے سلب سالین کے عقید اور مناظ پر نہ خود ہے نہ لوگوں کو چلنے دیتے ہیں ایسے لوگ گویا کہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے من عجاب ہو ملئی ہے قذفو حافی قذف حفیح جنہوں نے ان کی بات مان لی وہ لوگ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اس لیے ان علماء کی تابے داری کیجیے جو علماء حق ہیں ان کی بات جو کتاب و سنت کے موافق ان کو لیجئے اور جو علماء سو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے کیونکہ علماء سو انسان کو جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے جانے والے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین لوگوں سے جہنم کو روشن کیا جائے گا جلایا جائے گا ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا قاری بھی ہوگا لہذا یہ اس سے دھوکہ مت کھائیں کہ عالم دین ہیں کون کس دین کے عالم ہے وہ دین جو اللہ رب العامن کو دیا تھا جس پر صحابہ چلے خلفائے راجدین چلے جن پر چلنے صلی اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی کیا اس دین کے عالم ہیں یا کسی اور دین کے عالم جس میں انہوں نے بدعت و خلافات پیدا کر لیا شرک پیدا کر لیا عقیدت کے نام پر سنت کے نام پر بدعت کو پیدا کر لیا کون عالم ہے وہ اگر انہوں نے دین ہے ظاہری طور پر دین ان کے پاس اسلام کا نام لیتے داڑیاں بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ لوگوں کو جہنم کی طرف بھی بلاتے ہیں اسے صرف نماز پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی داڑھی اور روزہ رکھنے سے جنت نہیں ملے گی جنت ملے گی اپنے آپ کو شرک سے بچانے سے اللہ پر تود خالص مکمل ایمان لانے سے نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے سے شرک سے بچانے سے انسان کو جنت ملے گی اگر انسان روزہ نماز کرتا ہے لیکن شرک سے نہیں بچتا ہے تو ایسے انسان کو جنت نہیں ملے گی تمہارے بھی نے فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صرف ہم لنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں مجھے بتائیے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں تو ہمارے بھی نے کیا فرمایا ہم من جلدتنا وہ یہ ویت بے السنتنا وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے ہماری زبان میں بات کریں گے تو تھا مرنی ندرک ندالک تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں جب ایسا ہو جائے اگر یہ زمانہ مجھے مل جائے تو میں کیا کروں کس چیز کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں آپ دیکھیے ہمارے بھی نے کیا فرمایا نبی سے پوچھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیے ان کی پہچان بتائیے اس لیے اہل بداد کی پہچان بتائی جائے گی اہل سنت کی پہچان بتائی جائے گی جو اہل بدعت ہیں اہل شرک ہیں خرافات والے لوگ ہیں ان کی پہچان بتائی جائے گی یہ ان کی پہچان ہے تاکہ آپ ان سے دوری اختیار کریں اور یہ بتانا کیا ہے خیر کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنا اور اگر نام کی ضرورت پڑے تو نام بھی بتایا جائے گا لوگوں کو کہ فلاں شخص ایسا ہے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے شرک کا دائی ہے بدعت و خرافات کا دائی ہے لہذا آپ لوگ ایسے انسان سے بچیے نام کے ساتھ بھی بتایا جائے گا اور اہل بدعت کی پہچان بھی بتائی جائے گی تاکہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں تمہارے نبی نے کیا کہا ان کو یہ کہا کہ تلزم جماعت المسلم و امام ہوں جماعت جو مسلمانوں کی جماعت ہے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو اور ان کے امام کو خلیفہ کو تم لازم پکڑ لو یہاں جماعت المسلمین سے مراد وہ Masood Ahmed B A B S C والی جماعت نہیں مراد ہے جو پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہے یہ جماعت المسلمین سے مراد مسلمانوں کی جماعت مسلمان لوگ جو ان کا امام ہے ان کی جماعت ہے ان کو لازم پکڑو عمومی طور پر جو مسلمان ہیں اور یہ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں یہ جماعت المسلمین جو صحابہ تابعین طب تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے وہ جماعت المسلمین ہیں کیونکہ حقیقت میں وہی مسلمان ہیں حقیقت میں وہی مسلمان ہیں ہمارے بھی انہیں کو وہی انہیں کو فرق ناجیہ قرار دیا ہے تو یہاں مراد جماعت المسلمین سے فرق ناجیہ ہے جو فرق ناجیہ ان کو لازم پکڑو ان کے ساتھ رہو اور اس طریقے سے جو مسلمانوں کا حکمراں امام ان کے ساتھ تم ساتھ رہو یہ جماعت المسلمین سے مراد جو ہے نہ کوئی رجسٹر جماعت مراد ہے جو جماعت المسلمین کے نام سے ہمارے یہاں معروف ہے یہ منقرین سنت ہے یہ اور اس طریقے سے تکفیر کرتے ہیں سب کی خبر تکفیری ذہن کے ہیں لوگ تکفیری ہیں یہ سارے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اپنے علاوہ اور کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اپنے علاوہ اور اس طریقے سے یہ سنتوں کا انکار کرتے ہیں سنتوں کو بھی نہیں مانتے لوگ تو یہ جماعت یہاں نہیں مراد ہے یہاں جماعت المسلمین وہ جماعت جو دین اللہ رب اپنے نبی کو دیا جس پر آپ چلے صاحب کرام چلے جو ان کے اوپر چلتا ہے وہ جماعت المسلمین ان کے راستے کو اپنانا ہے ان کے طریقے پر چلنا ہے کل تو فی اللہ میں کلحم جماع والا امام آپ نے کہا کہ وہاں جماعت بھی نہ ہو کوئی امام بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں کالافا تدل تلکل فرق اللہ تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ یہ آخری وقت کی بات ہے یہ آخری زمانے کی بات ہے یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے آج کل کے آج کی زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کی نشانی بیان فرمائی یعنی جب کوئی امام نہ ہو کوئی جماعت نہ ہو مسلمان نہ رہ جائیں سمجھ لیجیے حق پر رہنے والے لوگ نہ رہ جائیں اور سب کیونکہ قیامت کن پر قائم ہوگی ان لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے برے لوگ ہوں گے کفر و شرک کرنے والے اللہ پر ایمان نہ لانے والے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے برے لوگ ہوں گے تو برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور ہمارے نبی کی حدیث جب تک دنیا میں ایک اللہ کا نام لینے والا بندہ موجود ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی لہذا قائم مسلمانوں پر جماعت نہیں قائم ہوگی قیامت نہیں قائم ہوگی ان سے پہلے ایک ہوا چلے گی سارے مسلمان مر جائیں گے کن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی جو فاسق ہوں گے بد کردار ہوں گے بے ایمان بے ایمان ہوں گے اور کافر و مشرق ہوں گے برے لوگ ہوں ان پر جماعت قائم ہوگی پھر ہمارے نے فرمائے بولو انت ابا حتیٰ حتیٰۃ و انت اللہ یہاں تک کہ اگر یہ یہ یہ کیا نام ہے نوبت آ جائے کہ تم دور دراز چلے جاؤ جنگل کے اندر اور وہاں کچھ کھانے کو نہ ملے تو مرتے دم تک کسی درخت کی جڑ چباتے رہنا اور اس طریقے سے تمہارے لیے بہتر ہوگا یعنی سب سے الگ تھلگ ہو کر کے نکل جانا سب سے الگ تھلگ ہو کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا جو مسلمان ہیں کتاب و سنت پر پک پیرا فرق نازیہ والے لوگ طائف منصورہ جن کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے یہ فرقہ جنتی ہوگا لوگوں نے پوچھا کون کہا جس پر میں ہوں میرے صحابہ تو وہ جماعت مراد یہاں پر تو ان کے ساتھ رہنے سے بھی انسان کو فتنے سے حفاظت ہوتی ہے اس طریقے سے جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کے ظلم و ستم پر صبر کرنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے کہ بادشاہوں کے خلاف خروج نہ کرے حکمرانوں کے خلاف بلکہ صبر کرے اللہ تعالیٰ کیا ان کو جواب دینا پڑے گا جو ظلم کرنے والے ہیں لیکن ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان صبر کرے برداشت کرے اور دعا کرے لیکن حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا یہ قطام جائز نہیں ہے صبر کرنے کا حکم دیا گیا کتنی ساری حدیثیں جس میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے خروج کرنا یہ خوارش کی پہچان ہے خوارش کہتے ہیں اس لیے جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں اس لیے بھی ان کو خوارش کہا جاتا ہے دین اسلام سے نکلنے کی جیسے بھی ان کو خوارج کہا گیا سلب صالحین اور اہل سنت الجماعت کا جو عقیدہ اور منہج ہے اس سے نکلنے کی بنا پر بھی ان کو خوارج کہا گیا تو یہ خوارج کا منہج ہے حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا خروج و بغاوت میں کبھی کوئی بھلائی نہیں ہوئی ہے جتنا بھی خروج ہوا چاہے وہ کتنے ہی اچھے لوگ رہے ہوں اپنے آپ کو کہنے والے اور سمجھنے والے ان کے دور میں جب بھی خروج ہوا وہاں برائی ہی برائی ہوئی کسی بھی خروج اور بغاوت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے نقصان کے پوری تاریخ گواہ ہے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں نے خروج کیا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں نے خروج کیا اس وقت سے لے کر کے آج تک جتنا بھی خروج اور بغاوت ہوا کسی کے اندر ایک دھرتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا پوری تاریخ اسلام اس بات پر گواہ بعد میں لوگ دعائیں کرتے رہے کہ پہلے کے لوگ اچھے تھے کبھی بھی خیر نہیں ہوا خروج اور بغاوت کرنے سے چاہے وہ خروج کرنے والے کتنے ہی اچھے لوگ کیوں نہ رہے ہوں بظاہر اور جن کے خلاف خروج کیا گیا انہوں وہ کتنے ہی بڑے ظالم کیوں نہ رہے ہوں خون بہتا ہے مسلمانوں کا عزتیں برباد ہوتی ہیں جائیداد برباد ہوتی ہے اور اس طریقے سے یعنی بدمنی ہوتی ہے قتل و غات گری ہوتی ہے ہر طرح کا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کبھی بھی خروج کے اندر خروج کا مطلب ہی ہے یعنی نکل جانا تو اللہ کے دین سے اعت سے نکل جانے سے حکمرانوں کے تاج سے نکل جانے سے کبھی فلاحی نہیں ہوگی کبھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے اس لیے ان کے ظلم ہمیں ظلم کرنے کا حکم ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان ان کے اوپر صبر کرے اس طریقے سے جس قدر ہو سکے انسان فتنہ و فساد سے دوری اختیار کرے اسی کے اندر نہ پڑے فطر فساد کی جگہوں سے دوری اختیار کرے اور فطن فساد کے اندر نہ جائے یہ بھی ہمارے نبی نے حکم دیا ہے ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکرا صلی اللہ علیہ کے حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ستکون فتنہ فتنے پیدا ہوں گے اللہ ثم تکون فتن اللہ ثم تکون فتن آپ نے کہا کہ بہت سارے فتنے ہوں گے القاعد فی خیر الماشی اس کے اندر جو بیٹھا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا جو فتنے میں چل رہا ہوگا اس سے بہتر کون ہوگا بیٹھنے والا وہ فیہ خیر المنس علیہ اور فتنے کے اندر چلنے والا بہتر ہوگا جو فتنے کے لیے کوشش کرنے والا ہے فتنے کو پھیلانے والا ہے پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ جو ہے یعنی اگر فتنہ واقع ہو جائے اور کسی کے پاس اونٹ ہو تو اپنے اونٹ کے ساتھ وہ رہنا شروع کر دیں یعنی اونٹ کو لازم پکڑ لے فتنوں کے اندر نہ جائے بکریاں ہیں بکریوں کے ساتھ رہے اپنے گھر کے اندر رہے اس کے بعد کھیتی باڑی ہے کھیتی باڑی کے اندر رہے اور اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس نہ جائے اور ہمارے بھی یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کے پاس تلوار تلوار کو کند کر لے تلوار کی دھار کو پتھر سے مار کر کے کنڈ کر لے لیکن فطرے کے اندر وہ نہ جائے فتنے کے اندر وہ نہ جائے تو فتنے میں جانے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بہت سارے فتنے ہوں گے بعد میں کیونکہ وہی کے ذریعے آپ پر وہی آتی تھی آپ عالم الغیب تو تھے نہیں عالم الغیب اللہ رب العامین ہے لیکن اللہ رب غلامین نے آپ کو وہی کے ذریعے سے بہت ساری باتیں بتائی انہی میں سے قیامت کی نشانیاں یا جو فتنے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ رب العامی نے آپ کو بتایا اس طریقے سے انسان کو ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے تصویر کرنی چاہیے تحریر کرنی چاہیے اللہ رب العامین کی عبادت پر انسان جو ہے قائم رہے کثرت سے توبہ کرے کثرت سے نیک اعمال کرے اور عبادات کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے حفاظ بناتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے العبادت عبادت و فی الحار جی کا نلیہ فتنے اور فساد اور قتل و گری کے موقع پر عبادت کرنے کا اجر و ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے جیسے میری طرف کوئی ہجرت کر کے آئے اپنے ملک کو شہر کو چھوڑ کر کے مدینہ اس کے لیے اجر ہے ایسے ہی فتنے اور فساد کے موقع پر اور قتل و گری کے موقع پر عبادت کرنا کی کرنے کی فضیلت ہے تو ان موقع پر انسان کو بطور خاص عبادت کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت ہے ذکر و اذکار ہے اللہ کے عبادت ہے نماز کی پابندی ہے اور اس طریقے سے دیگر جو عبادات ہیں ان عبادات کے اندر انسان اپنے آپ کو مشغول رکھے اور فتنوں سے انسان محفوظ رہے اس طریقے سے علماء حق سے جڑے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو علماء حق ہیں کتاب و سنت کے صلب صالحین کے منحط پر چلنے والے علماء ہیں ان کے ساتھ انسان جڑا رہے کیونکہ وہ مصلحتوں کو سمجھتے ہیں مفاسد کو سمجھتے ہیں اسلام کی جو مصلحتیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور جو علماء سو ہیں وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں اور علماء حق فتنے کو ختم کرتے ہیں لہذا علماء سو کے ساتھ رہنے سے فتنے اور پیدا ہوں گے انسان کا دین برباد ہوگا انسان کی آخبت خراب ہوگی لیکن علماء حق کے ساتھ رہنے سے جو سلب صالحین کے منحص پر چلنے والے علماء جو شرک نہیں کرتے بدعت و خرافات نہیں کرتے ان کے ساتھ چلنے والے اور رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ لیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان علماء حق کے ساتھ رہے ان کے ساتھ جڑا رہے تبھی انسان اپنے آپ کو فتنے اور فساد سے بچا سکتا ہے تو یہ جو قیامت کی ایک نشانی تھی اس کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی فطروں سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں صبر دے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت پر توحید پر قائم رکھے شرک سے بدعت و خرافات سے اور سارے فطروں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و اجمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ